سید نانس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام آدمی مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا وہ رات کو فوت ہو گیا اور اسے رات کو ہی دفن کر دیا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو اس کی اطلاع دی گئی آپ نے فرمایا چلو اس کی قبر کی طرف یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان پر میری نماز کی وجہ سے روشن کر دیتا ہے پھر آپ اس کی قبر کے پاس آئے اور اس کی نماز جنازہ ادا کی ایک انصاری صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میرا بھائی فوت ہوا تھا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی آپ نے پوچھا اس کی قبر کہاں ہے اس نے آپ کو بتلایا اور آپ اس کے ہمراہ وہاں تشریف لے گئے حدیث نمبر اکتیس سو انہتر مسند احمد